سفر جو اپنا قدم قدم پر صوبتوں سے بھرا ہوا ہے سفر جو اپنا قدم قدم پر صوبتوں سے بھرا ہوا ہے مگر مبارک ہو سر پروشو یہی تو جنت کا راستہ ہے یہی تو جنت کا راستہ ہے سفر جو اپنا قدم قدم پر صحبتوں سے بھرا ہوا ہے سفر جو اپنا قدم قدم پر صحبتوں سے بھرا ہوا ہے یہی ہے راہ جس پہ چلنے والے خدا سے انعام پا گئے ہیں یہی ہے راہ جس پہ چلنے والے خدا سے انعام پا گئے ہیں اسی میں طائف کی وادیاں ہیں یہی سجا دشت کر بلا ہے سفر جو اپنا قدم قدم پر سب پتوں سے بھرا ہوا ہے مگر مبارک ہو سر پروشو یہی تو جنت کا راستہ ہے یہی تو جنت کا راستہ ہے سفر جو اپنا قدم قدم پر صوبتوں سے بھرا ہوا ہے نغم کرو گر جہان بھر میں تم اجنبی بن گئے ہو نہ غم کرو گر جہان بھر میں تم اجنبی آج بن گئے ہو سنو خدا کا نبی تمہیں جنتوں کا مجدہ سنا رہا ہے سفر جو اپنا قدم قدم پر صحبتوں سے بھرا ہوا ہے مگر مبارک ہو سر پروشو یہی تو جنت کا راستہ ہے یہی تو جنت کا راستہ ہے سفر جو اپنا قدم قدم پر صحبتوں سے بھرا ہوا ہے وہ بل بلے ابن قاسم کہ کیا فسانوں میں کھو گئے ہیں وہ بل بلے ابن قاسم کہ کیا فضانوں میں کھو گئے ہیں نبی کی امت کے تن سے رستا ہوا یہ خوں تم سے پوچھتا ہے سفر جو اپنا قدم قدم پر صحبتوں سے بھرا ہوا ہے مگر مبارک ہو سر پروشو یہی تو جنت کا راستہ ہے یہی تو جنت کا راستہ ہے سفر جو اپنا قدم قدم پر سے بھرا ہوا ہے رضا رب میں سروں پہ باندھے کفن چلے غازیوں کے دستے رضا رب میں سروں پہ باندھے کفن چلے نہیں ہے پروا کوئی زمانے کی بس انہیں رب کا آسرا ہے سفر جو اپنا قدم قدم پر سب سے بھرا ہوا ہے مگر مبارک ہو سر پروشو یہی تو جنت کا راستہ ہے یہی تو جنت کا راستہ ہے سفر جو اپنا قدم قدم پر سب سے بھرا ہوا ہے نبی کے ہاتھوں پہ سر کٹا کر کے بیت چلو جوانو نبی کے ہاتھوں پہ سر کٹانے کی کر کے بیت چلو جوانو لہو میں بھی ہوا فلسطین تمہاری راہوں کو تک رہا ہے سفر جو اپنا قدم قدم پر سب سے بھرا ہوا ہے مگر مبارک ہو سر پروشو یہی تو جنت کا راستہ ہے یہی تو جنت کا راستہ ہے سفر جو اپنا قدم قدم پر صوبتوں سے بھرا ہوا ہے سفر جو اپنا قدم قدم پر صوبتوں سے بھرا ہوا ہے سفر جو اپنا قدم قدم پر صحبتوں پتوں سے بھرا ہوا ہے